میری ہی عبادت کرو سامعین بنائتوں کی تفصیل سماعت کیجیے معبودان باطلہ کی حقیقت ان لوگوں نے اللہ کے سوا جن جن کو معبود بنا رکھا ہے ان کی عبادت پر ان کے پاس کوئی دلیل نہیں اور ہم جس اللہ کی عبادت کر رہے ہیں اس میں سچے ہیں ہمارے ہاتھوں میں اعلیٰ تر دلیل کلام الہی قرآن مجید اور سنت رسول موجود ہے اور اس سے پہلے کی تمام الہی کتابیں بھی اسی کی دلیل ہیں باواز بلند شہادت دیتی ہیں جو توحید کی موافقت میں اور کافروں کی خود پرستی کے خلاف میں ہے جو کتاب جس پیغمبر پر اتری اس میں یہ بیان موجود رہا کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں لیکن اکثر مشرق حق سے غافل ہیں اور اللہ کی باتوں سے منکر ہیں تمام رسولوں کو توحید الہی کی تلقین ہوتی رہی جیسا کہ اللہ نے سور زخرف کی آیت نمبر پینتالیس میں فرمایا وس المن ارسل قبل کا امن رسول یعنی اے نبی آپ سے پہلے جو انبیاء گزرے ہیں تو آپ پوچھ لیجئے کہ ہم نے ان کے لیے اپنے سوا اور کوئی معبود مقرر کیا تھا کہ وہ اس کی عبادت کرتے ہوں اور سورہ نحل کی آیت نمبر 36 میں فرمایا وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولَنَا نِعْبُدُ اللَّهَ نب وطعت اور ہم نے ہر امت میں اپنا پیغمبر بھیجا جس نے لوگوں میں اعلان کیا کہ تم سب ایک اللہ ہی کی عبادت کرو اور اللہ کے سوا ہر ایک کی عبادت سے الگ رہو بس انبیاء کی شہادت بھی یہی ہے اور خود فطرت الہی بھی اسی کی شاہد ہے اور مشرقین کی کوئی دلیل نہیں ان کی ساری حجتیں بیکار ہیں اور ان پر اللہ کا غضب ہے اور ان کے لیے سخت عذاب ہیں